تعالی جل مجبور کری ناچیز میں ہر خصوصاً نفس و شیطان شر کو مجھے بتا حق سمجھنے حق سے عمل کرنا حق بولنا اور حق سے ہی مرنے کی توفیق عطا فرما اصور شہر کا جامع مسجد حاضر کے اندر دوسرا روحانی جلسہ ہے اس کے اندر ناچی شریف ہوئے جنہ دوستوں نے اس کا اہتمام فرمایا اللہ رب العالمی انہوں نے دنیا خاصن فرمایا سعادت دار بخشے دور دراز تو دوست آزاد تشریف لیا اللہ تبارک و تعالی سب حاضر شرف قبول اللہ فرمایا تحفظ عقائد اور ایمان کی حفاظت موقوف جب تک ایمان محفوظ نہ ہوگا ہوگا عمل نہیں ایمان تو عمل قبول نہیں کا اور ایمان اور عقیدہ اس وقت تک محفوظ نہیں ہوں جب تک بندہ کفر تو نہ بچے کفر اور ایمان منافی اکٹھے نہیں رہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کفر نال متفق ہوئے تے مومن نہیں ہوئے یہ کدی کتنی جس طرح مثبت منفی گرم ٹھنڈی تار کٹھی نہیں ہو سکتی کٹھی ہوگی تو ساری تھے ساری جائیں جائے جس طرح کے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہو سکتے ظلم اور عدل اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے ناممکن ہے بندہ اللہ تعالی نے راضی رکھے اور شیطان نے راضی رکھے نہیں ہو سکتا جب شیطان راضی ہونا اللہ تعالیٰ ناراض راضی جب شیطان ناراض ہونا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہونا ایمان نو ختم کرنے کی کوشش ہے مسلمان کفر مخالف جب کفر جبالفت ختم ہو جان گے آپ بھائی مان کلما بھی پڑھی جان نماز بھی پڑھی جان روزہ بھی رکھی جان داڑیاں بھی رکھی جان پگا بھی رکھی جان جبے بھی پائی جان کعبہ زیارت مدینہ جو مرضی کر دیا ہر شاید پاؤنی ہے کیونکہ ایمان سید اکبر حسین اللہ بازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل کفر سے جنگ جوئی نہ رہے کفار دوستی کفر کفر دوستی اور یہ ہوئی دو دوستیاں مسلمان پیدا کرنا سے ہر کا اختیار کر رہے جدہ جدا اندر کلنٹن نے خطاب کرنے سی کہ ہم مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم سے عقیدے کا پہلو نکالنا زور دیتے ہیں یعنی کہ کیونکہ مسلم ہوئے تو انہوں غلام کے تٹو تٹوا تو ہمیشہ زور ہی دینا خبردار ہم ہاں، یہ کہتے ہیں کہ میں کرنا پڑے گا یہ دور کا مطلب ہے اگو ٹٹو نے ٹٹوا کے ٹھیک کر دیا ہو رہا ہے اس سے اتنے سارا زور پہ لگتا ہے کہ یہ نہیں روک رہے یعنی کافر مسیح بنا تو نہیں روک رہا انگریز کی چال بڑی گہری شیطان شیطان جی شیتان سمجھنا اور جڑا بندہ انگریز کو سمجھ جائے وہ سمجھے پولیس کو سمجھ جائے وہ خبیس مسجد کو نہیں روکتے لندن کی مسجد نہ پاؤں گی جائے کے نہیں لیکن کیون اتوں کی گورنمنٹ کو اجازت نامہ لینا پڑتا مسجد پا سکتے ہوں انہیں کوشش ایمان گئی اور ساری کوشش اس وقت ایمان پہچان چوالی جدو ہیں تو منجی پیڑھی تو کھوتی نہیں کھول رہے یہ چور ڈاک بڑا عجیب ہے یہ تھوڑی منڈی پیڑھی نہیں کیوں پتا ہے یہ بھی پتا ہے دشمن ہاں، یہ بھی دشمن بن جائے گا اور میرے کٹے جنم جائے گا انگلش خوش اصل انگلش انہوں نے اسٹار سے لائی کرایا بھی انہوں کا ایمان کھو ہوں جہاں چور ڈالے اس چیل کی شاید جڑا قوم دا خیر خا چوکیدار ہوئے گا انہیں بھی قیمتی شاید بچا جڑا خیر خا ہوگا میری گل یاد رکھنا یہ نہیں چوکیدار سامنے پیٹی کا سارا سودا چوندر کچھ نہ چکر جو جب سویر مار کے سینے کے آتے ویک لو تو ماں بھی چپ کے لے گئے بھی چپ کے گئے گا چپ کے کیرتی لے گئے لیکن ویک لو تاری کھوتی نے ماس نہیں لا ہو اللہ برکت نہ یہ فکر سوچ اور سمجھتی ہے چوکی دار ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ یہ جنیا تنظیم جنیا جماعت مختلف کم پٹے ہوئے جزوی باتیں دین دیا دسن گے کوئی آخے گا جناب آنا مدلہ رکھ کوئی آخے آل چ رکھ کوئی آخے گا جناب نماز پڑھیا پڑھا جزوی کم دین دے دسن گے دین دی کلی گل کو نہیں کرتا کیوں کہ کلی کی اگر تبلیغ ہوگی نا صحیح کام جہاز ہاں پھر اپنا بھی دشمن بن جائے غیر سے غیر حکومت ٹکر حکومت کر کرتی ہیں زور لگتی ہیں جتنے جام کامل دین بیان ہوئے گا اتنے حکومت ضرور مخالی فرمایا جا طبقہ ضرور مخالف عورتوں کا طبقہ ضرور مخالف جتنے جامع اور شامل تبلیغ ہونی ہے ہاں، جتنے تبلیغ جامع نہیں ہونی کامل پوری نہیں ہونی جزوی ہونی ہے حکومتوں کی مرضی کے مطابق ہونی ہے یا کافران کی مرضی کے مطابق تبلیغ کا جز رکھا ہونا اتنے اس واسطے پلاٹ آپ دیں گے ایجنسیاں خود ہو گیا سرمایہ دار کروڑا روپئے دیں دیں گے گے گے بڑی بڑی عمارت پوا کے ریلا چلاؤ پہ لیا ہے بندہ پیا اندروں کا گلام ہے اللہ اقبال فرماتا ہے جڑا دین دا بادشاہ نام سدن والا فراؤن نہ لڑیا ہوئے نا وہ تو لانتی ادھر فراؤن کا سال بعد ہوئے ادھر لوگوں آخ میاں دین پیا رب سونے دے دین پیا رب دے دین پیا ادھر ادھروں فراؤن نہ لڑیا فراؤن تو دین تو کتنے لیا گا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں میں فکر انگیز کتاب کرا گا جناب کی جی فکر زمین ایمان جگاونا جس طرح میں دعوی کی بیٹھا ان شاء اللہ اسی طرح ہی تمہیں سناؤں ہوں سجڑو ایمان قیمتی شہر ان بچاو ہے دشمن نے لٹنا ہے لٹ رہا پیا اصا جن جوگے آیا ہاں، دسنا تو ہے نہ ہو نہیں چلو جان کی بازی لا اچھا حکیم فرقان مجید سورت زخرف دے اندر کفار دے ساز و سامان نو کفار دے ساز و سامان دی وسعت نو مسلمان دے ایمان مسلمان سہ ہونے والی کمزوری بیان فرمائیے کہ اصل کمزوری کہڑی سہ نہ پڑے گی کافر رہا ہوں پرانے حکیم سناوا سورت سکھ روکو کہڑی سورت مبارک جاتے تو ضرور ہم بناتے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بہنے کے سونا اور یہ سب کچھ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور متقی لوگوں کے لیے تیرے رب کے پاس اس آئے مبارک کا ترجمانی سامنے آئی کچھ نہ کچھ مطلب ہوم دن آ گیا آ گیا یہ سارے سونے تے چاندی بنا کی مطلب مطلب اینا دن دے دے کہ انہوں دے مکان سونے چاندی سیڑیاں چھتاں بہن تک سوفے اچھا سارے کی پاس ہو جانی کافران کا سامان نہیں ہوں اس آیا دے نے ایک پاسے سے یہ دسیا کہ کافران اللہ کا جیڑا سامان دیندا ہے جو کچھ دیندا ہے انہاں واسطے جڑا اگے عذاب مولا تعالی رکھتا ہے اس عذاب دے پیش نظر کچھ بھی نہیں یہ تو سچی ویکتے ہو اصل تو یہاں سونے چاندی کے محل بنا دے ہیں دشمن ساڈے لمن یکفر بالرحمن رحمان ذات دقت نہیں پیش آنی چاہیے کہ آپ وقت اکثریت اس مرحلے کے میری گل سمجھ آ رہی ہے سمجھانا بیٹھک بیٹھکاری اللہ تعالیٰ توجہ بولو سبحان اللہ پرانے ہونے کے تعلق یا پرانے مزید پرانے دور کی گل کرے یہ گل پرانی فرماندے مفسری مفسرین کرام کہ اس آیت نے ایک اشارہ کیتا ہے اور دور نہیں کہ اس اشارے ایک ہو کہ قیامت نو قیامت دے نیڑے نیڑے کہ سڈے دل میں لوہے پیپے تے پلاسٹک تے شیشے دیا ویچ کے سارے دل کی حال ہوا منکر بنی جاندے نے بے دین بنے جاندے نے تلے بنے جاندے نے رنا دے کپڑے لے جاندے نے میں پوچھنا کہڑا سپ سنگ گیا اس قوم میں آخرتھ خدا دین قرآن رکھتا گیا شاید آ کے چڈو جی ہوں نواں دور ہے بس کس نا چلنا ہی پینا ہوں تو اس کو بغیر لینا سا گزارا ہوں سجڑو کسی نے گڈی سے کافر نہیں کیتا لیکن گی کفر دا سبب تو ضرور بنی کہ بندے بہن ایسے تسان نال گل سنو گے نا وہ جدوں بھی کوئی گل کریں گے دین کے خلاف اصل حوالہ پیچھو کہڑی شاید دیں گے وہ جی دیکھو اب دنیا نہیں لگی آدھے نہیں سچی بولے کتا حاجت آپ سرکار اللہ تعالیٰ فرمایا جا اس میں اوتھی بھی میں سکتا آپ اتنے آ گیا اتنے آئے تھے گئے خوش نہیں ہوتا مولا تو سو سال میرا ہو بتا دیا یہ آپ لگی گئی پچھائی لینا پچھائی لینا اگلیشے آیا لما وقت دے بدل اس نے جالیش کا ہو نا وہ اس دنیا نال پیار کرے گا جڑا آدم علیہ السلام کا ہوگا نا اس اس دنیا نال پیار نہیں کرنا جی باپ کا دل نہیں لگا پتر کا بھی نہیں لگا توجہ نال بولو سبحان اللہ جنہ کے گھر اندر اٹھ اٹھ دن اونٹان کافلے اوٹان سن نبی پاک سرکار دے قریب جو گزرنے سرکار نے اپنے کپڑا مبارک میں چک کے رومال شریف کپڑا شریف چادر شریف جیڑی شاید اپنے ہاتھوں مبارک رکھ دیں سبحان اللہ دیکھنا اس سامان کی طرف جو ہم نے مختلف قسم کا کافروں کو برتنے کے لیے کیا سامان نے انہوں نے کافر کیافر نہ اس سامان دو جہان اس بڑا چھٹے ایک دنیا ایک آخرت اتے بھی ہر شہ آلہ اتے بھی ہر شہ ادنا پانی ہوا چکتا پھرتا ہے کوئی شہ نہ دے جب ڈگے گا اس سڑے گا اس کدھر کے دماغ اپنا خراب کر جہانت حضرت دلال جہا چیز کھولتا ہے اکھ کھولتا ہے اس سے رکتی نہیں اگلے ادل جاگ جی اکی کھلو جائے وہ کافر نال کافر مسلمان کا ہے مسلمان تو ہوئی ہے جنہیں اس جہان کے پردے ہٹا کے اگلے جہان کے نمتہ تکرین حدیث پا کے چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنے گریبان دے گا ایمان آ جانا اتنے ونڈے گا امیر ویخ کے آخر گے کاش کہ ساری دنیا ایک وقت بھی ہوں تو دوجے ڈنگ کی روزی نہ ہوتی چٹائی کے دام پرمارے سیر کرنا آتی اس چٹائی کے آرام رام پرمار جس میں اندر چٹائی کے نشان پائے ہوئے بے کن زندگی سیلک د جگائیے میں نے کیا سب خوش نہیں اصل پسند کی دنیا پسند کسی ہوں بچوں گل کھڈن لگا کھڈا کوئی پروفیسر اس بیٹھا ہوں کوئی ماسٹر بیٹھا ہوں پروفیسرانیاں ہوتا انہیں آخنا سی یا رسول اللہ یہاں گلوں پچھوں تو سانوں تسان پچھا رکھا ہوا یہاں گلوں پچھوں بھی اصل نہیں ترقی کر سکتے جڑے یہ بھوکتے ہیں انہوں اللہ کے محبوب والا جواب دے کے اس کام دیا ناسا بن چھوڑو کہ کافر واسطے دنیا مومنا واسطے آخرت کافر ہی رب دیتا ہے سارے آخرت رکھ سکتا اتنے موتی وکھرے سن ہاں جی وہ تاج اتنے ٹنگیا ہوا سی کیونکہ کا ہوں بلا اتنے سر پہ کتوں چکیچے وہ اتنے ٹنگیا کھلا ہوتا سی انہیں آنا تھلے تھلے بہ جانا انہیں اتنے کھلوتا ہونا ہے ہوں ایمان دسو کہ اس کا تاج مال پتہ نہیں کھے ہوگا اللہ دے حبیب بھی تو فرمانا سی کہ قرآن میرے تو اتریا کہ تیرے تو اتریا جنتے اتریا وہ دنیا چڑی بیٹھا جی نہیں اتریا کہ کافران دے سونے چاندی دے محل جڑے نے یہ تو سارا کافر کرنے دا سبب بن جانے سن جی سائنس نکلیے قرآن تو یہ مطلب ہے قرآن سانو کافر کرنا چاہیے لگی ہوں میں اس مقام سے تھان لے آتا ہے ہوں تمہیں میں چند حوالہ جار گل سمجھانا پہلا ایک مثال دیا مثال بول ادھر مچھلی کھڑن والے کدی کچھ دسنا تھا قرآن پاک کی تفصیل سمجھا رہے ہیں مثال کر دینا مچھلی پڑنے والے کرتے ہوتے ہیں کنڈیاں لوگ کی لوگ ایسا وہ گنڈویا چڑھتے مچھلی اس گنڈوئے میں لین پیچھے انہوں کنڈی نظر نہیں انہیں منہ پایا سنگ اڑی انہیں ڈول کچھ آپ تڑ تڑ سجانے پر مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے دینا جی جی وہ پاگے نا مجھے تاکہ پوری پھنس جائے کیوں جب منہ کے بچ ہو گئی کنڈی تو انہیں چھچ ماری یعنی لہذا جب سید اکبر حسین بابی رحمت اللہ علیہ فرمان دن مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ ساتھ ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی لکما نہیں کنڈا ہے نگل گئی ہے سجنا جو دنیا دا سامان ورتن دا کا سائنس دا انگریزوں کے کافر کے کول ہے نا کیوں مسلمان کافر کرتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق اس گنڈوئے اگوں رکھد پچھوں اپنی تہذیب رکھ کافر کرنا تو طریقہ کا رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نال کافر کریں گے سارا دستا ہوں پچھے ایجاد دینی ہے ہوں اس کو تو پہلے سکول دفتر انٹرویو واسطے گئی پاس کرنا بعد کے کسی کمپیوٹ کر کے آواز بھری جس رب نے کوئی مسجد برباد کرنے ایک کنیا تھاواں استعمال ہوئی ایک بھن عزت مسلمان کی سیاد مطمئن ہے ورنہ ماما لگتا ہے جی۔ پہلے پچاس ہزار کا تھا پھر پچیس کا ہوا پھر دس کا ہوا پھر پانچ کا ہوا پھر دو آپ کو ریڑھی والے کے پاس دیا اور لیٹرین والے کے پاس دیا کیوں کیوں آم ہو گیا کیوں ہر گئے تہذیب کہتے ہیں کسی قوم کی تہذیب کس کو کہتے ہیں اس قوم کے فکر و عمل کو کہتے ہیں فکر سوچ بھی انہوں والی ہوگی کردار بھی ہوں اس عورت کا بولنا یہ سارا جو کچھ لگا کر الفاظ کھڑنے مرلے نکل کے عزت لٹا کے جانا یہ عمل اگریزوں کا بغیر کا ہوا ہی ہوا اس برائی کے پیچھے ایک نظریہ ہے جی جس کی وجہ سے یہ تعلیم بن بن نظریہ ہے کہ یہ ترقی ہے اور عورتوں کے حقوق ہیں گھر میں بیٹھے گی پردہ کرے گی اور فون میں اور جگہ جگہ شانہ بشانہ نہیں چلے گی تو ترقی دوسرے لفظ اس فکر پہ سوچ دے نال قرآن حکیم غلط بنیا کافر دا عمل صحیح بنیا قرآن دے پردے دے احکام غلط انہاں آیات دا انکار آیات الہی کے خدا دے قرآن دین دا انکار ہے کفر جہاں اس کو غلط آخے دے نہ کرے عمل صحیح آخے وہ ہے ایمان دسو جی آئی بیٹھی جس کے خاندان نے یہ بہایا ہے انہیں ترقی سمجھا یا حرام سمجھا سچی بولیا تو ہوں تسا میں دسو کہ قرآن مجید کی مخالفت نو ترقی سمجھنے والا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا دی کہ جی سارے ایک پاسے لگ جانے والی گل نہ ہوتی تو اصل تو سونے چاندی دے کا مطلب ہے ہوں فون ویکتے آئے نبی اپنے وطن سج کے کبھی ہجرت نہ کرتے توجہ نہیں فرمائی ہو مرے سجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک شام بدل دی محبوب کا بچہ اسلام کے لیے لڑنا مجاہد اسلام کا کام ہے جڑا اپنے اسلام واسطے لڑے گا مذہب واسطے لڑے گا وطن بچا لڑے گا ہاں وطن بھی بچا جائے گا اسلام بھی بچا جائے گا یعنی اپنا ایمان بھی بچا جائے گا جڑا کل صرف وطن واسطے لڑے گا دین ایمان سے پہلے وطن بھی دے دے گا مطلب میں مثال دینا تو ہاں جی کلی فوج پہ لڑ رہی ہے ملک واسطے لڑنی پہ ملک بچے انگریز کی فوج اتنے آ کے مار کے مسلمان مار دی مار دی ادان ہاں؟ کی ہوں جب آیا تو نکلے کٹے بن گیا یہاں مسلے رکھنے کی لوڑ کیڑی ہے بابا ایک خسری قوم بغیر اصلے ہوں مس ایٹم بم فلم کا نام ہے مس ایٹم بم باقی آئٹم رکھتے ہو تو میں مانتا ہوں لیکن کس لیے رکھتے ہو اگر کوئی مسلمان سر کھانا تو مارا نظام سارا کفر دا قانون سارا یہودی ایٹم بم تیرا جن کا نظام ہے بم اسے ہاں اور سیکھیاں حاصل کرنے اور اسلامی پروگراموں کے موقع پر پچاس وہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ کافران دے سمان قرآن کا اشارہ سامان ویچ کے دنیا کافر ہونا قرآن کا دفتا ہے ہوں مصر جنا سرکار پہلے نمبر پہ ہی بےمان کافر تھی جو اس نا اسماعیل شیعہ سے گھر کا جمع چوکھا ہوا تو اس اشری شیعہ بنیا اتنا قائد اعظم مسلم لیگ اور تاریخ پاکستان کتاب حنیف شاہد جو بندی لکھی نشریات نے قائد یہ لکھ لیا محمد علی جنا تھڈو ستا ولیاں نشان والا ہاں، آدھا سات ولیاں نشان تو پکا آ دیا بندی ہوں اتوں واپس آیا تے پھر لا دین تے نیچری بنیا جڑا شیا والا دین سی پھر وہ بھی کوئی نہیں اتنے چلو شیا والا دیا پھر ہوں سنو میرے ہاتھ کی لکھا گیا اس بولو تکاری جلد نمبر تین اقبال بجوے اقبال لاہور انگلش تو اردو چار صفحہ نمبر دو سو ستر آپ سے کافر ہویا ہی ہویا سی ہوں کون کافر سبق دیکھو ہے صرف ہی لگی لگن اردو پڑھ پا رہا ہے پڑھی پترا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں تقریب دس مارچ انیس سو ستالی کا کتاب ہے ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں کیسا تو ہو بغیر اس قوم نے سد کے دا جن پیو بنایا پتہ پتا نہیں پتر کی ڈب کر جنا یہ ہوں جو پڑھیا سمجھ بھی آیا ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ کی مطلب نکل گیا پیچھے رہ کر سامنے نہیں آنا توجہ نہیں فرمائی یہ کی پڑھیا میں قرآن حکیم اور سنو ہوں جیڑا قرآن دے حکم کو آکھے یہ بری رسم و رواج ہے یہ عورتوں سے ظلم ہے اس خدا رسول کیا آخیا قرآن برا آخیا کہ نہ ہوئے جس ستری دے پتر میں نے سوال لکھا ہے یہ میرے بارے لکھا ہے میں اس کھوتی دے پتر نو پوچھنا کھوتی دیا پترا جیڑا خدا رسول نو برا آخے بری رسم و رواج دس آخے ظالم آخے اللہ دے قرآن نو تے نبی پاک نو تے خدا نو کسی ستی دیا پترا تیرے نزدیک یہو جہ پایا گیا سجڑوں سن دشمن بڑے انداز بڑے بڑے دھوکھے مارے کفر دے کلن تو بعد پھر جاس کرنا کلاسا ہو سمجھوتم اجکل آم پکڑا کو بھی آتا ہے کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کیا ہے اور اس کے بارے پتا نہیں شریعت کا فتوا کی ہے جڑا کے کاسٹر نو بھی کاسٹر نہیں آخنا چاہیے وہ خود خوش ہو جاتا کاسٹر ہو جاتا اور جہاں خراب ہو جاتی ہے ایسا مجھے ساری تحقیق بیان والا حضرت فتاور اگلی چوتھی جل چوتھی جل کے اندر موجود ہے بلکہ سارے آئی میں کرام فرماندن من شکا کی کف رہی وادات ہی فقط کر ہے کافر کافر کافر دے دے شک شک کرے کرے اور اس جڑا سور وہ کتنا بڑا ہوں میں اس کلے کے پتر پوچھنا کلیا تینوں تینوں اس کی خیر رسول کریم کی نہیں آئی لکھیا سو آخر عامر شہید بھی تو سکول تو بنیا تو سکول کے خلاف بولنا بھی گیا شکل چو پیدا ہوا میں پوچھنا سنزیرا تو ایک آمدن دیکھے لکھا کافر ہوتے نہیں دیکھے نہیں جڑا تعلیم بھی نتی کریے کوئی چگل کا پتر ہی آخے گا مولی جی ابو جہاز کے گھر چ جانا چاہیے اتے رہنا چاہیے کیوں آشک کسی پوتے دیا جی آشک رسول بنو سکول بغیر عاشق رسول کافر کا قانون نہیں چلا رہے اس مستفا کے قانون کی ایک ایک گل پیچھے حسین سمجھ نہیں جی لگی گل دی بولو تو سبحان اللہ مولا مت سمجھو کہ میں آ جاؤں میں تھوڑے گھر کے بچے مسلمان کر لوں لیکن ایک ہے اس کی قدرت ایک ہے قانون قدرت مکان پہ آئے پتھر اٹھنی کر دے قدرت وقان پہ آئے حبیب خدا نو ستے آسمان چٹ کے اندر پار تک کراوے لیکن کوئی چگڑ ہی ہوئے گا جڑا آخ حضرت جی حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی پتھر چ نکل آئیے تو میں بھی پتھر چوری کر کرنا اور کیوں کیا کرنا کہ میں بھی چٹنا میں لگتا ہے کہ کوئی دنیا کا سب ترین کھوتا تھی جنہیں آ لکھ کے چھاپے اس کلے نے سمجھا سی میں فوکے دینا گا تو چشتی سڑ جایا پر یہ پتا نہیں وہ کلیا کلیا نے بھوک کے لگے سلسلے سے لکھا ہے کہ یہ تعلیم تعلیم ہے جس کے عشق رسول ہے عشق مستفا ہوتا ہے اس نال کہاں پہ عاشق بنیا ہو تو میں سر سور کا حوالہ کر سکنا جا کھڈو تعلیم بنا کے دین والا کتاب میرے ہاتھ خود نوشت افطار سر سکے وہ فکر سوچا نظریات عقائد خود نوشت جڑے اس آپ لکھے اس کتاب بیان ہوئے زیادہ لاہوری یہ لکھیے تے جمعیت پبلک یہاں کو چھپی لاہور صفحہ نمبر دو سو بارہ لکھے ہیں خطبات سر سید جلد دو صفحہ نمبر دو سو چھہتر کے اصل کتاب بھی میرے کو خطبات سر سید بھی میرے کو پائے میں ہوں اس وقت زیادتی لاہوری کی کتاب حوالہ کر دینا وہ اگوں سر کے فٹ کے حوالے پہ لکھنا کہ یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بنا چکی ہے اور پتر پڑھے پڑھے چلے ہو یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بناتی ہے اتنے لکھا کہ آشک کی بنا بنڈی ہے سچا ناشک ہوتے انجیا سلسلے پوری انہوں آخیا جی ہوں چیز کی گل کا جواب ضرور ہاں ہوں جواب مولا نئی میں چلا والے جان گے اگلا صاحب دیکھا آپ نے بلایا گیا تھے کسے بلاو والے آخیا انہیں آخیا حضرت جی اتنے شیا رہتے ہیں مہربانی تاری نہ کٹیا جی۔ نہیں تو لڑائی پائی وہ خطبہ پڑھ کے شروع ہوئے تو کہنے لگے جلسے کراو والے آخیا بھی اتنے سور کے بچے شیے رہتے ہیں بغیر رہتے ہیں اتنے شیا تو گالا نہ کٹے صاحب بھی کوئی کب اللہ تعالی ولید بن مغیرہ بندوزیراثر گستافر سور پچھوں چلیاں اندیاں لانتی سفت بیان کر کے تھکتا ہے تو آخر کے اندر فرما ہے بعد ازال کا زمین یہاں سارا گلوں کو بعد وڈی گل یہ کہ حرام ہے سورت نون کہڑی سورت ہے وہ نسیا اپنی ماں کو کہنے لگا قرآن سے آیا ہے محمد دل کلیجا چلو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا کر بانے قسم خدا دی ساڈا تو جی کر دیا سابو لنگ جائیے کچھ سمجھ لگی نے میں ایک گل سنا علامہ اقبال نے کیونکہ یہو جہاں سکولی ہے جڑا علامہ کی گل چھتی منے علامہ اقبال کی ایک روبائی اس میں لکھا کہ کا بولنا چاہیے اور یہ آپ جو ہیں وہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کیا صاحب آئے گھر بار بولتے ہیں اور میں کہ تینوں پتا کوئی نہیں حضور دے صاحب آئے ان کے وڈے وڈے لفظ بول جاتے ہاں اللہ اقبال دی ایک ربائی فارسی ہے سنا اگر آپ جی چاہے اب اگر آپ جی چاہے اب جبھی خود من خود پر ہو سریرا ہم بچوں بس چیاس حقیدارت بخر پالا گرے ہو اقبال فرماندہ ہے کہ مسلے آیا سکولی آیا تو جدو ہی بولنے انگریزوں کی طرف ترقی آئی ہے اتوں ہی عزت سان ملی ہے تو اتوں عزت ملی تو اتوں عزت ملی ترقی ملی اگر یہ آب و جاہے آج فرنگ رس اگر ساری رونق آج فرنگ رس فرنگیاں کی طرف تو جبین خود منہ جس برت رہے ہو اپنا متھا اللہ دربار چکا جھکا کے انگریز چوک شردا کرا کر اللہ حقیقت بخر پالام گرے کہ اپنی شریر شریر جان لو اپنا پیچھا اقبال آتا پھر اپنا پیچھا جو ہے وہ انگریز کے ڈنڈے میں دے کیونکہ جڑا کھوتے کا پان بنا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ جو یا لوہے والے ہتھیار کے نال زیور بنایا کرو تو ہویا کوتا کہ نہ ہوا سمجھ آئی کہ کوئی نہیں جس لانتی نے توہین رسالت سن کے توہین خدا سن کے غیرت نہیں کھانی اس کمینے کھوتے آتے مڑ مینو وہی لفظ بولنے پینے نے وہی ودان مارنے پینے نے جی ہو میں چاہتا لیکن مسٹر کے خلاف جی کوئی بولے چاہ تو سارے کتوں کو گالے پہ دینے کی چکر ہے یہ گل پاکستان کی کرتے ہو تو مسمر کیوں آتے ہو تو تصور دے رہا گل کر دے مسٹر کے خلاف بولنا کیوں آ اس واسطے کہ قوم انہوں منگی جنہوں انگریز منگی جڑا انگریز مندر اللہ آخیا ترکی کے اندر گجلا جانے اتے وزارا آؤ گے بڑے بڑے رئیس لوگ آؤ گے کیونکہ انہوں نے سوال لکھا سکے جی وہ کافر تو نوٹ رکھنا جی تو کافر اور میں ایمان والا یہ کھوتا نہ کرو کھوتا کر کھوتا بھی آسے گا کہ چیشٹی آ کے لے مل جائے ہوں بھی کیا پیسہ جیب رکھنے جی پیسہ رکھو وہی بندہ بن جائے جی لندن چاہتے ہیں تو ڈالر دے رکھتے ہیں ڈالر کے اتنے ہوتے ہیں انگریز یہ مطلب وہ سارے انگریز نے تو پھر جی تے اس ملک چ بہت ہوئے وہ سارے چوڑے ہوئے چلو چلو اس گل اس مسٹر جناح جو سی اس نے ملک ہے کوئی پیسے سے اس نے ملک کا وکٹوریا کی تصویر ہے جی؟ تو ہوں جیڑی گل اس میرے کی میں وہ کرا کہ نہ کرا جی یہ نوٹ رکھنے میں بن جانا کافر ہو مڑ مسٹر تے ہویا چوڑی کا پتر میں نہیں آتا جس بندے باندر کو بھی کیا گزرا بننا ہوگا سکول کی ہوا لایا وہ جنا اکل رہے گا کوئی گل وہ کو سمجھ لگی جی کوئی نہ پوچھنا ہوئے کیا قرآن حدیث کے اندر کتنی ہے کہ قبر والے کو پردہ پڑو پھر قبر والا بھی عمر جیسا ہوگا توجہ نہیں کرتا ہوں عمر جیسا پاک ہو قبر والا پاکی کمال درجے دی کہ جنہ کے پاک دامنی سورت نور اتری کھڑی لے کے جان فرمان مینو ہیا آتی سی عمر تو میں اس خسرے کے پتر کو پوچھنا تو خسرے خسرے کو منع والے بھائی شکانا خسرا تو پوچھنا یہ بری رسم رواج کا شکار تھا اور سنو اتنے پرا مار کے اس مولوی کے مسئلے سنا اچھا ہوں پردے کریے وہ کھوتی ہے رنگ نہیں عورت ہوگی جدا اندر بولے سمجھ نہیں جو لگے لگے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ پر کیوں کافر ہو اور خدا کی قسم کر کے آنا یہ یہ مسٹر بکواس تھا تو پوری قوم کے سکولوں کی بکواس ہوئے یہ گھر میں بٹھانا ظلم ہے کیوں ہے کے نہیں کہ جب تک ہم یہ عورتیں ہم عورتوں کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے ورنہ ترقی ہوں یہ مجید مخالف مجیدے بن کیوں کے گیٹھی کا بیان کھجور دیا مجھے سنگ سو اگریزا ملا بھی آخیا پیرا بھی آخیا ہاکم بھی آخیا بھی کر ہوں نہیں پرانا دور چل سکتا ظالم کے پترا اللہ تعالی کے نبیا پاپوں جانور تک آ چڑیا جانور تک جانور تک آ چڑیا قسم خدا بھی کر کے چوتھی دی اردو میں کتاب نہیں لیا سکیا چوتھی دی اردو میری کتاب یہ جو چوتھی دی ہونے والی یہ تو نا چوتھی دی اردو میری کتاب ہماری آبادی مضمون اس کے اندر لکھا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے ہزاروں سال پہلے تھلے لکھا ہے جنگلی اور وحشی زندگی اور اس پہلے بندے کی فوٹو دیتی ہے ننگے تو لنگور نما world history for Pakistan English medium سکولوں کے اندر باقاعدہ تصویر نال دیتا ہوا سارا کچھ حضرت آدم علیہ السلام تو اما ہوا لنگور بنا کے بتایا گیا ایڈی جو کافر ہوئی کھڑی ہے قوم کیوں ہوئی فلم چل رہی ہے عام فلم پہ چل رہی ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام انگریز بن گئے میں اگلے دن فون آیا ملتان مول صاحب چشتی صاحب اتنے اس علاقے ایک بندے امام نے دیکھا نہ فیصلہ بادل امام نے دیکھی فلم اس فلم کے اندر نوز بلا من اندر ایک حضرت بلال بنا کے بتایا گیا ہے وہ کابے کی چھت چڑھ کے بانگ پڑتا ہے اور اما عائشہ صدیقہ نوز بلا من غالب لانت اللہ ہے اتنے جناب بیوی پاک ہو رہا نوز بلا من غالب بنا کے کنجری کافر تو وہ چھاڑو پہ پھر بھی کیوں کافر بنی کڑی کہوں ایڈیاں وڈیاں توہین گھر جی ہاں، کے اندر دیکھتے پین تو دکھاتے پین صرف وہی کوٹھی سیدھی گل بھاوے اما لکھے تو بھاوے بہن لکھے تو بھاوے دین لکھے کوٹھی ہونی چاہیے سیدھی وہی پتہ لگتا ہے مسلیا تیرا مزاج بالا جی میں بال شکر پارے دن ہے تو ہوں یہ بھی پچھان سکتا کہ دشمن یا سجا نے توجہ نہیں کر رہے ہونا شکر پارے دیا میں جان دے لوگوں کہ نہیں اگر تیرا مزاج بےمان بے تین پتا کوئی نہیں وہ لانتی اس کے تین چکی آتا کے سیانے لوگ نا کفر پھیلانے کے دو اصول ٹیکنالوجی اور سکول ہاں اور سن میں نہیں آخر صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر تین سو چار تین سو چار تین سو چار لکھا ہے دانا کہتے ہیں کفر پھیلانے کے دو اصول ٹیکنالوجی اقبال آتا ہے یہاں شکر پا رہا اقبال نے ٹیکنالوجی کیا گیا مجھ کو ڈر ہے کہ فلانا طبیعت تیری اور ایار یورپ کے شکر پارا فروش توجہ نہیں پاراشن کتوں تک حال بربادی کرو گے ایک حوالہ اس قوم کی بندہ رو ایک زخم ہوئے تو اتنے بندہ پٹی سنو آلہ کی میرے کر میں پرانے زمانے کا ایک کفر تمہیں بخانا کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کافر کیا فتح رویہ جلد نمبر چودہ جدید متباد نو چھاپا دو سو چھیانوے سفا ہوں اس قوم حوالہ پیش کرنا پی رہا ہے ورنہ میرا ضمیر نہیں مارا گا ایڈی وڈی توہین نبی پاک دی کہ میرا نبی دوبارہ نہ کرنا لیکن آلہ حضرت جیسے بھی لکھنی پی کیوں بے زمیر قوم دا زمیر جگام کی خاطر نقل کفر کفر نہ بادشاہ کفر دس کے بھائی آ کفر ہوتے پے کفر تو بچا مقصود ہے کن دفعہ دس ہے آلہ حضرت دے زمانے دے اندر سکولوں دے پرچا انگلش کا ترتیب دیتا گیا سی اس پرچے اندر کی لکھا گیا تھی نبی پاک کے بارے محمد ایک ناخاندہ وحشی تھا پڑھو یار جنہ جن بارہ پاؤ گے سواب لو وساحت میں خاندان کی تعلیم نہیں دی گئی تھی ہوں میرے امام اہل سنت دا فتوا سنو کہ اے لانچی دے پترا پرچا حل کرایا حضرت دے سوال گیا کہ دسو کہ آلہ حضرت نے کی لکھا ہے جواب نہیں لکھا واہ واہ جنیا تیری غیرت تو سمجھ نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر کر کے برقرار رکھا وہ تیار جو کلمہ دو تھے اور انہوں نے باخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے اپنے توحید پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر کھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا چلو لکھ دینا نمبر تو مل جانا مطلب نہیں لکھیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے چلو خیر نمبر تو لے لیں گے پاس ہو جائے گی وہ خانہ پالو جی آخر نا وہ جی کشمیر بچے کیوں مارے بچے کیوں مارے سات اٹھ سال کا بچہ کفر کرے گا ہمیشہ ابو جہاں لال جانا کرے گا شریعت مستفا ہوگی شور سنبھالنا لیکن یہ ہے کہ اس کی سزا مرتد والی دنیا چ نہیں ہونی کہ انہوں قتل نہیں کیتا جائے گا جیل کٹیا جائے گا لیکن مرے گا ابو جہلنا ہمیشہ جہنم میں سڑے گا جنت کی ہوا نہیں پا سکتا ماں تیرے سمجھی کھڑا ہوئے کہ نبالغ بچہ جو مرضی کرے اس کو سب چھٹیے پیا ہوں فتوا کے بارے دفاع پہلے بارے کے کے یہ بھی بھی آلہ حضرت حضرت اتنے لکھے اور اور اس اندر اگلے مکہ مکہ ایک چال نے تفصیل نال فتوا لکھا ہے لکھ رہے ہیں ان چار چار فریق فریق میں جنہیں ترتیب دیتا پہلے نمبر پہ نظر ثانی کی دوسرے نمبر پہ جنہ کی نگرانی اختیار ہو تین طالب چار یہ چارے چار میں ہر شخص مسلمانوں کو سلام کلام حرام میل جول حرام نشست برخاست حرام بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے وہ جنا اپنے پاک نبی نو یہ کچھ لکھا حالے تک ایویں دیا توہین ہو رہی ہیں اور لانتی نے اللہ تعالی دے بال تیار دیتے بھی انگلش اللہ تعالی دے بال انگریز کالے تے گورے خدا دے بچے خلاصے دکھانا تھا میں اٹھ پتا اٹھا پر دو سو تینتی سفا یار انگلش ہوں جی چل رہی اس کا خلاصہ اتو پڑھ گورنمنٹ ہاں۔ تھلے تھلے اتو میرا ملک یہ تیرا بھی ہے آلہ حضرت فتوی کنے استوے کنفر ہوں آلہ حضرت حد کا فرتوا تو جان نے یہ ترتیب دتی دی نگرانی تیار جنہ نظر ثانی کی جہن پڑھتے پے سارے دے سارے کی بنے جنازے انہوں دے حرام جی میں آلہ حالت فتوا سنایا ہے ہوں تو پڑھ کے سنایا ہے کیوں ایڈی چھتی نال دنیا کاتر ہوتی پی نہیں جے مسلم قوم کافران دا مال ویخ اپنے نبی دی سنت ادا کر دے اکھان تے کپڑا چل دے آدھے اصا ویکنا ہی نہیں سارے نبی نہیں ویکیا اصا چلے چل کروڑا کافر ہو کے جانا ہوں تو جانا وہ سمجھ کو لگی جی کوئی نہ سجنا نے سوال لکھا ہے کہ مڑ تلاف کرنا مڑ آپ کھوتے تو بہ کے آیا کر گی تو کیوں بن ہے ٹیلی فون کیوں رکھے ہی یہ باندر نے لکھے ہوں اس باندر میں جواب دے جانا سوال کا جواب دینا سا حق بن گیا ہاں پہنچاؤ تن کے رکھا جو پھر ماتا لے لیا جمدیا کبھی چیشی کے خلاف نہ بولیا جائے درویشی کھلے سکتی ہے ادھر دنیا دے بچ رہ کیوں رہ دنیا نال پیار محبوب خدا دا محبوب کیوں ہر دنیا دے نہیں اللہ میں اقبال فرماندا ہے اللہ میں اقبال فرماندا ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا حب با الیہ من دنیا کم فرمایا تھوڑی دنیا تھوڑی دنیا اللہ مانتا ہے وہ کدی سوچے ہی حبیب خدا نے کیوں فرمایا تھوڑی دنیا مسٹر وانگو نہیں تھی نا مسٹر تو خسرا بئیمان سی اگریزاں کا ٹو سی اللہ مانا اللہ ماں بولے فرمانا سوچتے صحیح اللہ کے بابو کیوں فرمایا تھوڑی دنیا رب دے حبیب دسے میں بھاوے دنیا میں بچ رہا مگر میرا دنیا تعلق نہیں حضور کیوں آئے دنیا ابو بکر ورگیا نو ہے مولا علی ورگیا نو کھڈنا ہاں سمجھ لگی نے کوئی نہ حضور سیدنا بابا فرید ورگے ڈیلے کھانے سن ڈیلے کری لے ڈیلے کری کا درخت ڈیلے تناول فرما دے سن پاک پتن شریف کھڑاؤں کی جتی شریف چگی کھن بچ رہا فرشتیاں تو آلہ بیبیاں ہو رہا کی روٹی روٹی ہوتی اور بادشاہ جتی مبارک بھی کر دیتا ہوں وہ جڑی کھڑاؤں والی اج ہے کوٹھی کوٹھی کروڑ کروڑ بچ بیٹھی پر یار میں آنا نال دسو باندر چک کے باہر چڈو تھی سوفے اس بندہ بن جانا ایمان لال خدا دے بندے ہاں، باب فرید ورگا پاک عمر بن خطاب ورگا اٹھارہ کاپیاں چٹائی تو بھی بیٹھا ہوئے نا تو فرشتہ تو آ ہے بندہ سفت بندہ امن بندہ دین بندہ اللہ کی مارفت اچھا دو جب آپ انگلش پڑھنے پر پہلی پڑھی ہوئی ہونے پر یا آنے والے وقت میں انگلش پڑھنے پر کا اپنا پتوا لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے کام پر لگایا تو آپ کے اس کا مطلب ہوا پھر کس جگہ کسی نے بھی انگلش پڑھی ہوگی چاہے کام ہو جائے زیادہ اللہ کا ہوگا تو جناب مفتی رہے ہمیں چشتی صاحب آپ ایسا کریں ہمیں اپنے نکاح ہے جس میں نکاح پڑھانے والوں کے مکمل نام لڑکے اور لڑکی والوں کے دونوں کے دو کے مکمل نام اور ایڈریس ہمیں یا تو بتا دیں گے بھیج دیں ہم ان کی جانچ پڑتال کریں گے اور کروڑ میں سے کسی ایک نے بھی انگلش پڑھی ہوگی تو جناب مفتی رہے ہمیں چشتی صاحب آپ کا نکاح تو ہوا نہیں کیونکہ آپ کے فتوا کے تو وہ اب آپ کو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا ہاں، تیار ہو میں دوبارہ ہی گا نکاح کیوں کہ نکاح میں گواہی مسلمان کی ہوتی ہے غیر مسلم کی نہیں ہوتی اللہ جا لال میرے نکاح دے گواہ وہ بندے بنے جنہ نے جے سکول پڑھا توبہ کر کے کفر سکول روزانہ باندھ کر سکول پڑھن لال ضرور بندہ کفر دے آ جانا ہے اللہ کے فضل لال جہاں توبہ کر جائے کفر تو باہر ہی آ جائے اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی فتوا نہیں دیا ہے تو اس پرمت مجمع کے سامنے اپنے الفاظ کی معافی مانگی اللہ میں معافی منگا گا بڑے سونے لفظ ہے حوصلہ کر جناب مفتی تعلیم کو صاحب کہنا کی تعلیم یا پھر اپنے نکاح کی فکر کریں میں کرنی ہوں صرف آپ تو تیار ہو اگر نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سب دوسروں کو گناہ کر رہے ہیں اور ایسا کرنے کی قیمت وصول کر رہے ہیں لیکن جناب مفتی احمد مفتی صاحب یاد رکھنا اسلام کی بنیاد ٹھوس اور عمارت مضبوط ہے اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو پاس پاس ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ سنو حق نال ٹکران والا باقی پاش پاش ہوتا ہے میں خدا کے سنو میرے سامنے کلام میں خدا ہے جی میں ہوا گلط میں پاش پاش ہو سن نہیں جی یہ لکھا لکھوایا ہے جی یہ ہوا تے خدا کرے ٹبر یہ برباد ہوئے یہ برباد ہوئے ہوں تو میں پہلے تو حوالہ سنا کے دسیا سارے حوالے سارے حوالے اور ایڈا لانتی ہے میں مسٹر کے کفر حوالے دسے قسم خدا دی کر کے نا کہڑا کہڑا اتنے سکول توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ سکول پڑھنے والا خالی کافر نہیں بنتا کافر بنتا ہے کلا بنتا ہے زانی بنتا ہے بے غیرت بنتا ہے بےمان بنتا ہے منافق بنتا ہے زندگی بنتا ہے ملحد بنتا ہے ڈگریاں صحت و جسمانی تعلیم جی یہ جن میں لکھی ہے نا جن تاریخ لکھ کے میرا بھیجیے جی یہ میں وہ دس رہا کہ یہ کفر نہیں بڑی بہترین تعلیم ہے عاشق رسول بن بننے صحت و جسمانی تعلیم بارہویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے مرتبہ پروفیسر اکرم خان نیازی نئے سلیبس کے مطابق خانے فزیکل ایجوکیشن صحت آدھے جسمانی کھیل کھیل فزیکل ایک گورنمنٹ کالج پتھر الائٹ بک سینٹر لاہور والے چھاپی ایک gold medalist gold medalist Urdu M A جی جناب ایک کتاب لکھ کے تا دل کہڑا ہے چل ٹھیک ہے اظہار تشکر پہلے سفیا کشمیر کو لے کے کراچی تک دے فزیکل ایجوکیشن شعبہ گورمنٹ کالج فزیکل ایجوکیشن شعبے دے پروفیسر تے پروفیسرانیاں انہاں شکریہ دا اظہار کیتا ہے کہ بڑی کتاب لکھی ہے رب رنگ تھوڑا دل کیڑا ہے لبا میں کوئی نکل ہی ہونا ہے اچھا اچھا اچھا وڈے دلیا گھر ایک اور سنو محمد محمد جناب اسلم صدر شعبہ گورنمنٹ اسلامیہ یہ سن لبا نہیں بڑا گجرا آیا گجرا بالکل کئی وہ ترقی چلے ہوئے علی پور چکا بھی آیا تھا منڈی بہت وزیر آباد محترمہ پروین اختر لیکچرار شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد چلو خیر بھائی ہوں یہ ساری لانت تو پہلو انہیں قرآن حدیث دیتا ہے کہ سارا کچھ قرآن حدیث کے مطابق ہوں دیکھا جائے صرف تمہوں تصویر وکھانا تصویر وکھانا تصویر تو آپ ہی اندازہ لا لیا جائے بھی بچ سودا وہ میرے مولا وہ میرے مولا یہ شکریہ دے رہا ہوئے کڑیاں یہ کڑی دے کہڑا کھیل کھیلتی پی چھکا چڑی چھکا فزیکل ایجوکیشن یہ تعلیم ہے حوصلہ کرو یہ بچنا کیون آ دیکھو اگر وہ یار نبی تعلیم دی اجازت مینو ٹوٹے کر کے پوچھیں بس انہوں آخ یار محمد رسول اللہ ساڈے سان فرمایا کہ اے علم حاصل کرو فزیکل ایجوکیشن اے تصویر وقا کے سامنے چکر اگر سکھ سے ہندو آئے جو واقعی لکھ لانا تین سکور دے سکول دے کہ اس طرح دے کفر سکھا کے بغیرتی فہاشی ہو جائیں تو اتو آخنا جو نبی فرمایا علم حاصل کرو جیل میں وہ نہ سالما سارے نبی پاک سرکار نے کی آخیا جیڑی شاید میں تے سامنے کرنا تو تصا نظر نہیں کرنا چودہ سو سال تو بعد تمتی امی ہیا رکھی بھائی کہ میں سامنے کرنا کتاب تو نظر نہیں جس نبی دے کلمے دی برکت نال تیرے بچے ہے وہ نبی امت نو آخ کا علم ایک وڈا ٹکن والے نہیں میری گل سمجھ آئی کہ نہیں اور جو کہے یہ نبی نے علم حاصل کرو چاہے چین اس کا مطلب یہ ہے فرمایا پاک نے فرمایا آئیے کتاب اور ادور نے فرمایا اگرچہ چین اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے لے کر چین تک اگر سفر کرنا پڑے علم علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے تو ضرور اتنا مشقت اٹھانا میرا علم ضرور حاصل کرنا اس کا یہ مطلب نہیں اس خنزیر نو یہ جواب جا کے دیا جائے جواب دے کے تو اتو ایک سوال کریا جی وہ سوال میں تمہیں دیتی جائے انہوں آخ جی یہ ہوئی مطلب سی کہ چین جانا ہے کافر کو سیکھنا توجہ تو ہوں حضور دے صحابہ وچوں ایک صحابی دا نام لے اہل بیت وچوں ایک شخص دا نام لے اللہ دے ولیاں وچوں کسے ولی دا نام لے شریعت دے امام وچوں کسے امام دا نام لے امام بخاری کا نام ہے امام مسلم کا نام ہے کسی امام کا نام ہے جہاں چین چ جا کے لندن کافر پڑیا کڈو ایک صحابی کا حوالہ پیش کرو جڑا چین گیا ہو میں اس کتے نو پوچھنا حدیث رسول نو جنہ رسول اللہ تو سنیا انہاں نے سمجھا جی سمجھن سے عمل بھی خسرا تو چودہ سو سال تو بعد سارا دین کا دشمن بن کے ایک حدیث عمل کی فکر ہے حضور دے صاحب عمل کی فکر کیوں ہے سمجھ نہیں لگی فرمایا پترا نبی پاک سرکار تے کافر دی صحبت بہن تو منع فرمایا توجہ نہیں فرمائی جائے ہاں، لا تکم لا قبر ہی کافر دی قبر تو بھی نہ کھلو قرآن فرمایا لیا سمجھ جی لگی سونے لگی کافر کی ادھر نبی پاک بہن نہیں پہ دیں ادھر کی آدھے کافر استاد بڑا استاد بغیر بہن کے بیٹھنے وہ کو سمجھ لگی نے کوئی نہ ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ عورت علاج کرے تو انسان جلدی شفا یاب ہوتا ہے کیونکہ عورت علاج کرے تو بندہ خوش رہتا ہے اور جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کیا ایسا آدمی امام پیر مفتی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے یہ ہو جب مفتی ہوئے گا دلیا بغیر مفتی کنجانا مفتی یہ ہو جب مفتی چکلے پانا چاہیے تاکہ وہ اتنے فتوے دے تو لوگ عمل کریں بابا ہوں تو مدرسوں سے دین ہی وکرا اس قوم کا ہوں مدرسے وکرے مفتی وکرے وہ مرو میں باقی کا کی روا اتنے میں خط لیا کہ میرے کو خط کھے کول خط کتنے میرے جیب میرے جیب نہیں مناظرے تو بعد مول اشرف سیالوی سالت کی مناظرے کا شاہ فردیف قوم کا شمار ہوتا ہے مناظرے کے بعد اس میں نے لکھا تھا لکھا دیکھو اشرف سیالوی لکھے گئے یہ ذاتی پیڈ ہے اس کا اس میں خط لکھیا اس آخیا جہے میں سنا دینا محترم جن امور کی جناب نے نشان نہیں فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں خاص تنظیم سے منسلک ہیں یعنی تنظیم المدارس مدرسے تنظیم المدارس یا نہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں ہے جو نصاب میں شامل کتب کے تمام درجات کو درست اور براہ مان کر اپنے طلبہ کو وہ نصاب پڑھاتا ہو اگر آپ نے ان سے استفسار کیا اور انہوں نے ان کے برحق اور سواد ہونے کا اقرار اور اعتراف کیا تو میں بھی تو ہمیں بھی وہ نقل ارسال فرما کر ممنوع فرمائے ممنون فرمائے رہا یہ خدشہ ہوں اس جڑا ہے پہلا میں تمہیں پیرایا سنایا اس پیرے کے اندر کی ہو سکتا بھائی باقی جڑے کفر تو دسے نہیں مدرسے کے سکولوں میں ہوں سانو پتا ہے مدرسے کفر پڑھیں اگے رہا یہ خدشہ کہ اگر ثواب اور برہم تو کیوں پڑھاتے مدارس میں پڑھاتے تو یہ سراسر بد زمین اور ہے جس کا کوئی صحیح منشا موجود نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ نصاب تجویز کیا اور دینی مدارس کے طلبہ پر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے جب تک یہ ڈگریاں ان کے پاس نہ ہو اور سنی ہزار سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سنبھالتے چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا سفایا ہونے کا شدید شدید اور واقعی خطرہ درپیش ہو جاتا اس کے اندر کی لکھا تھا کہ کفر سے ہیں پر مدرسے کیوں پڑھانے پہ اس واسطے آ کہ حکومت یہ نصاب بنایا ہے مدرسے کا وہ آخر بھی جنہ چیر یہ تصا نہ پڑھاؤ گے اصا تمہوں حکومت سیت نہیں دیا گے یہ مفتی ہاں، ہاں، پڑھو ٹھیک ہے بھائی یعنی حکومت آتی ہے کہ حضور پاک کو کڈو ڈالا خدا کو کڈو ڈالا جلا شان ہو قرآن کو کرو تو ہی کوفر پانچ سات بولو سیٹ لے لو نہیں تو پھر اصل ہاتھ نہیں بھابی کی تصویر کے پیچھے بابی بنے بھابی اگریزا آخیا سی سیٹا دے لے انہیں آخیا سیٹا لینے ہزور گستاخ بننے گل ہی کوئی میں ملوڈیا پوچھنا اگر حکومت آ کے سیٹ ہے دینے پر تے سر پانچ سات مولی جی کھلے مارا گیا پھر دیا گیا ملا کھلے کھائے میرے سن نہیں رہی